اور ہر ایک کے لیے توجہ ایک سمت ہے کہ وہ اسی طرف منہ کرتا ہے تو یہ چاہو کہ ان کوہے میں اوروں سے آگے نکل جائیں تو کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا بے شک اللہ جو چاہے کرے